جلدی کرو شروع السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا معلمات و مہمان نے جلسہ آج کی اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی دی ہوئی تین امانتوں کو کس طرح خرچ کرے میری ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے تین امانتیں عطا فرمائی ہیں اگر کہا جاوے تو ایمان کے بعد وہ تین امانتیں افضل ہیں میری ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنا کر پیدا کیا میری ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالی کو ایمان والا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے گھر کو اگر تو توڑنا ہو تو توڑ مگر کسی مومن کے دل کو نہ توڑو میری ماں بہنیں اللہ نے اپنے گھر کو ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن مومن کا ٹوٹتا ہوا دل کو نہیں دیکھ سکتے میری ماں بہنیں ایسے ایمان والے کو اللہ نے تین نعمتیں دیے ہیں ان تین نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جان ہے اللہ نے ہمیں جان عطا فرمائی یعنی زندگی عطا فرمائی میری ماں بہنے اللہ نے ہمیں ایمان دیا زندگی یعنی جان دیا اگر اس جان کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرے تو اس کا ایمان والا ہونا بے سود ہے یعنی مردہ ہے میری ماں بہنیں جان والی ہے نماز نہ پڑھے ذکر نہ کرے اس کو جان والی کہنا بے سود ہے میری ماں بہنیں جان والی ہے رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس کو جان والی کہنا بے سود ہے میری ماں بہنیں اللہ نے ہمیں جان دی ہے تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان کو نماز پڑھنے میں ذکر کرنے روزہ رکھنے میں قرآن پڑھنے میں لگا ہے اگر ہماری جان کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے میری ماں بہنیں اللہ نے جان کے بعد دوسری نعمت دیا ہے وہ مال ہے میری ماں بہنیں آج دنیا میں کوئی مال سے خالی نہیں لیکن میری ماں بہنے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے خالی تھے اگر کہیں سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا تو اس کو صحیح جگہ خرچ کر ڈالتے تھے میری ماں بہنیں مال سے بھی آتا ہے شر بھی آتا ہے میری ماں بہنیں جب اور ان کے پاس مال آیا تو وہ مال اس کے لیے شر بنا اور زمین میں دھسا دیا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس مال آیا وہ ان کے لیے خیر بنا ایک دن کھاتے تھے میری ماں بہنیں ایک دن روزہ رکھتے تھے میری ماں بہنیں سلیمان علیہ السلام کو مال ملا تو توازو کرے اگر کوئی انسان مال آنے کے بعد توازو اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے مال کو اور بھی زیادہ بڑھائیں گے اسی طریقے سے میری ماں بہنیں ہمارے پاس مال ہے تو یہ مال ہمارے پاس مال ہے تو اس کو صحیح جگہ خرچ کریں اس مال کی زکوٰۃ دے صدقہ دے پڑوس کا یتیموں کا بیواؤں کا خیال کریں میری ماں بہنیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے یا اللہ مجھے اتنا مال دے کہ بھوکے کا پیٹ ہو عثمان کی روٹی ہو ننگے کا بدن ہو عثمان کا کپڑا ہو میری ماں بہنیں ہمارے پاس مال ہے تو یہ مال ہمارا نہیں یہ مال اللہ کی امانت ہے اگر اس مال کو اللہ کے بینک میں جمع کرے اگر اللہ کے بینک میں جمع کریں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں واپس کریں اس لیے میری ماں بہنیں ہم ہمارے مال کو اللہ صحیح جگہ اس سے عمل کریں دنیا کے بینک میں جمع کرنے کے بجائے آخرت کے بینک میں جمع کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ